کفر کا خطرہ استغفر اللہ عورتوں کو میراث میں سے حصہ نہ دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے کسی بھی ہیلے بہانے سے ان کا حصہ روکنا جائز نہیں کچھ لوگ بس زبانی معاف کرا لیتے ہیں اس طرح کا معاف کرانا فضول ہے اس سے کوئی حرام مال حلال نہیں ہو جاتا آپ پہلے میراث کو تقسیم کریں ہر کسی کا حصہ اس کے حوالے کریں پھر اگر کوئی معاف کرنا چاہے یا اپنا حصہ کسی کو دینا چاہے تو وہ حلال اور جائز ہے دارالعلوم دیوبند کے مایا ناز محدث اور اللہ والے بزرگ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفید الوارثین میں لکھتے ہیں عورتوں کو میراث نہ دینا اللہ تعالیٰ کے واضح اور سریح حکم کو پس پش ڈال کر ایک کافرانہ رسم پر عمل کرنا کوئی معمولی خطا نہیں ہے نہایت سرکشی اور اعلیٰ درجے کا جرم ہے بلکہ کفر تک پہنچ جانے کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے دراصل لوگوں کا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے اس لیے اپنی زندگی میں کوئی مالی ترتیب نہیں بناتے کسی بھی گھر میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کس کی ہے مکان تک کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا ہے پھر انتقال کر جاتے ہیں تو پیچھے والے طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں چونکہ میراث کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے اس لیے کسی کے مرتے ہی اس کے مال کے مالک اس کے شرعی و خود بخود ہو جاتے ہیں کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی دے یا نہ دے کوئی لے یا نہ لے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور اب جو دوسروں کے حصے پر قابض ہوتا ہے وہ ناحق حق اور حرام مال پر قابض ہو جاتا ہے اور یوں نسل در نسل حرام چل پڑتا ہے آج مسلمانوں کے دین سے دور ہونے کی بڑی وجہ حرام مال ہے حرام مال دلوں کو سیاہ اور سخت کر دیتا ہے اور نسلوں میں بددینی پھیل جاتی ہے یا اللہ نہایت عارضی کے ساتھ آپ کی پناہ کا سوال ہے